ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين قال رب بك ما ليس لي لي به علم تغفر وترحمني من الخاسرين اور نوح علیہ السلام نے اپنے پروردگار کو پکارا اور کہنے لگے کہ اے میرے رب میرا بیٹا تو میرے گھر والوں میں سے ہے یقیناً آپ کا وعدہ بالکل سچا ہے اور آپ تمام حاکموں سے بہتر حاکم ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے نوح یقیناً وہ تمہارے گھرانے کے لوگوں میں سے نہیں ہے اس کے کام بالکل ہی ناشائستہ ہیں تمہیں ہرگز اس چیز کو نہ مانگنا چاہیے جس کا تمہیں مطلق علم نہ ہو میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ تم جاہلوں میں سے اپنا شمار کرانے سے باز رہو نو علیہ السلام کہنے لگے میرے پالن ہار میں آپ ہی کی پناہ چاہتا ہوں کہ آپ سے وہ مانگوں جس کا مجھے علم ہی نہ ہو اگر آپ مجھے نہ بخشیں گے اور آپ مجھ پر رحم نہ فرمائیں گے تو میں خرابی والوں میں سے ہو جاؤں گا اب ابھی نایتوں کی تفسیر سماعت کیجیے نو علیہ السلام کی اپنے کافر بیٹے کے لیے دعا اور اللہ تعالیٰ کا جواب یاد رہے کہ یہ دعا نو علیہ السلام کی محض اس غرض سے تھی کہ آپ کو صحیح طور پر اپنے ڈوبے ہوئے لڑکے کا حال معلوم ہو جائے کہتے ہیں کہ پروردگار یہ بھی ظاہر ہے کہ میرا لڑکا میرے اہل میں سے تھا اور میرے اہل کو بچانے کا آپ کا وعدہ تھا اور یہ بھی ناممکن کہ آپ کا وعدہ غلط ہو پھر یہ میرا بچہ کفار کے ساتھ کیسے غرق کر دیا گیا جواب ملا کہ آپ کی جس اہل کو نجات دینے کا میرا وعدہ تھا اس میں آپ کا یہ بچہ داخل نہ تھا میرا وعدہ ایمانداروں کی نجات کا تھا میں کہہ چکا تھا جیسا کہ اللہ نے سورہ ہود کی آیت نمبر چالیس میں فرمایا وہ اہل کا اللہ منصب علیہ القول یعنی اپنے اہل کو بھی تو کشتی میں چڑھا لیجئے مگر جس پر میری بات بڑھ چکی ہے یہ بوجہ اپنے کفر کے انہی میں تھا جو میرے سابق علم کفر والے اور ڈوبنے والے مقرر ہو چکے تھے ایک اہم فائدہ یہ بھی یاد رہے کہ جن لوگوں نے کہا ہے کہ یہ دراصل نو علیہ السلام کا لڑکا تھا ہی نہیں کیونکہ آپ کے نطفے سے نہ تھا بلکہ بدکاری سے تھا اور بعضوں نے کہا ہے کہ یہ آپ کی بیوی کا اگلے گھر کا لڑکا تھا یہ دونوں قول غلط ہیں بہت سے بزرگوں نے صاف لفظوں میں اسے غلط کہا ہے بلکہ ابن عباس صدی اللہ عنما اور بہت سے سلف سے منقول ہے کہ کسی نبی کی بیوی نے کبھی زنا کاری نہیں کی بس یہاں اس فرمان سے کہ وہ آپ کے اہل میں سے نوح نہیں ہے یہی مطلب ہے کہ آپ کے جس اہل کی نجات کا میرا وعدہ ہے یہ آپ کا لڑکا ان میں سے نہیں یہی بات سچ ہے اور یہی قول اصلی ہے اس کے سوا اور طرف جانا محض غلطی ہے اور ظاہر خطا ہے اللہ تعالیٰ کی غیرت اس بات کو قبول ہی نہیں کر سکتی کہ اپنے کسی نبی کے گھر میں زانیہ عورت دے خیال فرمائیے کہ عائشہ رضی اللہ عنہ کی نسبت جن منافقوں نے بہتان بازی کی تھی ان پر اللہ تعالیٰ کس قدر غضب ہوئے اس لڑکے کے اہل میں سے نکل جانے کی وجہ خود قرآن نے بیان فرما دی ہے کہ اس کے عمل نیک نہ تھے اکرما رحمہ اللہ فرماتے ہیں ایک قرآت ان عامل ہو غیر صالح ہے جیسا کہ تفسیر ابن جدید طبری میں ہے مسند کی حدیث میں ہے اسما بنت یزید رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عمل غیر صالح پڑھتے سنا ہے اور یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم پڑھتے سنا ہے یہ روایت مستد احمد اور سنن ابی داود نے سنن ترمیدی کی ہے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے سورہ تحریر کی آیت نمبر دس کے بارے میں جس کے اندر اللہ نے نوح اور لوت علیہ السلام دونوں کی بیویوں کے بارے میں کہا کہ ان دونوں نے خیانتیں کی تو اس کا کیا مطلب ان دونوں کی خیانت کیا تھی تو آپ رضی اللہ عنہما نے فرمایا اس سے مراد زنا نہیں یعنی بدکاری نہیں ہے بلکہ نو علیہ السلام کی بیوی کی خیانت تو یہ تھی کہ لوگوں سے کہتی تھی یہ مجنون ہے یعنی پاگل اور لوت علیہ السلام کی بیوی کی خیانت یہ تھی کہ جو مہمان لوت علیہ السلام کے ہاں آتے اپنی قوم کو خبر دیتی پھر آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی انہ غیر صالح سعید ابن جبیر رحمہ اللہ سے جب نو علیہ السلام کے لڑکے کے بارے میں سوال ہوا تو آپ رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اللہ سچے ہیں اللہ نے اسے یعنی نو علیہ السلام کا لڑکا فرما دیا ہے بس وہ یقیناً نو علیہ السلام کا ثابت النصب لڑکا ہی تھا دیکھو اللہ فرماتے ہیں وہ انا نو اور یہ بھی یاد رہے کہ بعض علماء کا قول ہے کہ کسی نبی کی بیوی نے کبھی زنا کاری نہیں کی ایسا ہی مجاہد رحمہ اللہ سے مروی ہے اور یہی ابن جریر رحمہ اللہ کا پسندیدہ ہے اور فی الواقع ٹھیک اور صحیح بات بھی یہی ہے